قبرستان کے آداب جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جائیے اور میت کے دفنانے میں شریک رہیے اور کبھی ویسے بھی قبرستان جایا کیجیے اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے تحت قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک خبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو اور ایک مرتبہ خبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے فرمایا خبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے اے آدم کی اولاد تو مجھے بھول گئی میں تنہائی کا گھر ہوں میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے میں سارے انسانوں کے لیے ایسی تکلیف دہ ہوں اور آپ نے فرمایا خبر یا تو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو ایک بار حضرت علی قبرستان میں تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ حضرت کمیل بھی تھے خبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر خبروں پر ڈالی اور پھر خبر والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے خبر کے بسنے والو اے کھنڈروں میں رہنے والو اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو کہو تمہاری کیا خیر خبر ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے اولادیں یتیم ہو گئیں بیویوں نے دوسرے خاون کر لیے یہ تو ہمارا حال ہے اب تم بھی تو اپنی کچھ خیر خبر سناؤ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اس کے بعد حضرت کمیل کی طرف دیکھا اور فرمایا کمیل اگر ان خبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے اور یہ فرمایا اور رونے لگے دیر تک روتے رہے پھر بولے کمیل خبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے خبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیے السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین انا انشاء اللہ سلامتی ہو تم پر اے اس بستی کے رہنے والے اطاعت گزار مومنو انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تم سے آ ملنے والے ہیں ہم اپنے اور تمہارے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عذاب اور غضب سے بچائے خبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیائی باتیں نہ کیجیے خبر آخرت کا دروازہ ہے اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر طاری کر کے رونے کی کوشش کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں خبرستان جانے سے روک دیا تھا کہ عقیدہ توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے سب اگر تم چاہو تو جاؤ کیونکہ خبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں خبروں کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزا کی کیفیت تاری تھی درد کی تکلیف سے آپ انتہائی مسترب تھے کبھی آپ چادر منہ پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے یہود و نصارہ پر خدا کی لانت انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصال ثواب کیجیے اور خدا سے مغفرت کی دعا کیجیے حضرت سفیان فرماتے ہیں جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح مرد دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں تبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلت فرماتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے پروردگار مجھے مرتبہ کہاں سے ملا خدا فرماتا ہے تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہا